حضرت عبداللہ بن بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ ہے جسے اسلام کی ہدایت مل گئی ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور وہ اس پر قانع ہو گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اڑتیس